بل رفعه الله الله وكان عزيزا حكيما بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے